حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیدہ اپنی ذات پر اپنے والی یعنی سرپرس سے زیادہ اختیار رکھتی ہے اور کنواری سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے عرض کیا گیا اللہ کے رسول کنواری بات کرتے ہوئے شرماتی ہے آپ نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1870